فوجی اور قانونی گروہوں کا اختلاف اس نمائش اور حقیقت کے اختلاف کی اصلی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں ابتدا سے دو مختلف خیال کے گروہ رہے ہیں ایک گروہ فلاسفہ اخلاق اور علماء قانون اور سیاسی متبرین کا ہے جو زیادہ تر نمائش اور تسنوں کی خاطر اور کم تر لطیف احساسات سے مغلوب ہو کر جنگ کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے اور اسے محض ایک مہذب مقابلے کی صورت میں ڈھال دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا گروہ فوجی ہے جس کے نزدیک جنگ ایک خود امدادی سیلف ہیلپ کا فعل ہے اور اس کو انسان تمام قانونی تدابیر میں ناکام ہو کر اختیار ہی اس لیے کرتا ہے کہ ہر ممکن طریقے سے دشمن کو مغلوب کر کے اپنا مقصد حاصل کرے ایک گروہ صرف اصول مقصد کو اصل کار سمجھتا ہے دوسرا تہذیب و اخلاق کو غالب رکھنے کا خواہش مند ہے ایک گروہ کی رائے میں قانون کو توڑ کر قانون ہی کی پابندی کرنا بے معنی ہے دوسرے گروہ کے نزدیک قانون کی پابندی تہذیب کی خصوصیات سے ہے اس لیے مہذب انسانوں کو قانون چکنی بھی ایک قسم کی پابندی قانون کے ساتھ کرنی چاہیے یہ اصولی اختلاف صرف فکر و خیال ہیت کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ دونوں کے دائر عمل بھی مختلف ہیں قانونی اور سیاسی گروہ کو بین الملی کانفرنسوں اور بین الدولی مجلسوں پر اقتدار حاصل ہے اس لیے وہ اپنے اثرات سے کام لے کر صفائی کاغذ پر جنگ کو ایک خوشنما شکنجے میں خوب جکڑ دیتا ہے مگر عرصہ جنگ میں اس شکنجے کی بندش کو قائم رکھنا اس کے بس کا کام نہیں ہے فوجوں کی قیادت اور رہنمائی جنگی محکموں کی تنظیم و ترتیب قوائے حربیہ کی ہدایت اور نگرانی اور حالت جنگ کی سربراہی کلیتاً فوجی گروہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے جب جنگ کا موقع آتا ہے تو وہ اس خوشنما شکنجے کا ایک ایک تار الگ کر کے رکھ دیتا ہے اور قانونی گروہ کے الر رغم عمل کی دنیا میں وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہیگ کے قانون میں ناجائز مگر ضروریات کے جنگ کے قانون میں جائز ہے ظاہر ہے کہ اصل اعتبار قول کا نہیں بلکہ عمل کا ہے کہنے والا کچھ کہا کرے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کرنے والا کیا کرتا ہے ہمارے نزدیک مغرب کا اصلی قانون جنگ وہ نہیں ہے جو کاغذوں میں لکھا ہوا ہے بلکہ وہ ہے جس پر اہل مغرب حالت جنگ میں عمل کرتے ہیں اس لیے ہم اعتبار کے قابل قانونی گروہ کو نہیں بلکہ فوجی گروہ کو سمجھتے ہیں جو دراصل واحد با اختیار گروہ ہے قوانین جنگ کے متعلق اس گروہ کے جو کچھ خیالات ہیں ان کے مطالعے سے اہل مغرب کا اصلی میلان تباہ معلوم ہوتا ہے اور وہی درحقیقت معلوم کرنے کے قابل ہے یورپ کا مشہور ماہر حربیات کلاؤز ویٹس اپنی کتاب میں لکھتا ہے قوانین جنگ محض خود عائد کردہ قیود ہیں تقریباً ناقابل ادراک اور مشکل سے قابل ذکر جنہیں اصطلاح میں مروجات جنگ کہا جاتا ہے اب محبان انسانیت کے لیے اپنے خیال میں یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے کہ دشمن کو کسی بڑی خون ریزی کے بغیر نہتہ اور مغلوب کر لینے کا ایک دانش مندانہ طریقہ موجود ہے اور یہی فن حرب کا مناسب مقصد ہے لیکن یہ خیال خواہ کتنا ہی دل خوش کن معلوم ہو حقیقتاً بالکل غلط ہے اور اس کو جتنی جلدی دور کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ ایسی ایک خوفناک چیز میں جیسی کہ جنگ ہے رحم و کرم کی روح کو داخل کرنے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اور بھی زیادہ بری ہیں خود جنگ کے فلسفے میں ہی نرمی اور اعتدال کے اصول کو داخل کرنا ایک غلطی ہے جنگ دراصل ایک جبر اور زبردستی کا عمل ہے جس کا ارتکاب کسی قسم کے حدود و قیود کی پابندی قبول نہیں کر سکتا جرمنی کی کتاب جنگ جس کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے ایک موقع پر ضروریات جنگ کے قانون کو اس طرح بیان کرتی ہے فوجی سپاہی کو تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے وہ دیکھے گا کہ ایک قسم کی سختیاں بہرحال جنگ میں ناگزیر ہیں اور بسا اوقات سچی انسانیت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ان کو بے دھڑک استعمال کیا جائے اسی کتاب میں ایک دوسرے موقع پر ہیگ کے مہذب قوانین جنگ اور ایسے ہی دوسرے سمجھوتوں کو لطیف اور رقیق جذبات کی ایک ایسی لہر قرار دیا گیا ہے جو خود جنگ کی فطرت اور مقاصد سے بنیادی تناقض رکھتی ہے ایڈمرل اوبے اپنے ایک مضمون میں لکھتا ہے جنگ کی تعریف ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہ حق کی اپیل ہے اس قوت کے خلاف جو اس حق سے انکار کرتی ہو اس سے قدرتی طور پر یہ لازم آتا ہے کہ جنگ کا غالب مقصد یہ ہے کہ دشمن کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچایا جائے اور چونکہ ایک قوم کے وسائل ثروت دراصل جنگ کے اعصاب ہیں اس لیے ہر وہ چیز جو دشمن قوم کی ثروت پر اور سب سے زیادہ اس کے وسائل ثروت پر ضرب لگاتی ہو اس کا استعمال نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے خطۂ نظر اس سے کہ دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہو ان اقوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یورپ کے اخلاقیین اور سیاسیین نے دنیا میں اپنی تہذیب کی نمائش کرنے کے لیے جو دلکش اور انسانیت پرور قوانین جنگ وضع کیے ہیں ان کی عملی تنفیذ کا انحصار جس گروہ کی مرضی اور پسند پر ہے وہ ان قوانین کو کس قدر فضول سمجھتا ہے اور ضروریات جنگ کے مقابلے میں ان کی پابندی سے کس قدر نفور ہے ابتدان قانونی گروہ اس کے خلاف اپنے دعوائے تہذیب و انسانیت کی تائید میں جد و جہد کرتا رہا مگر جب جنگ عظیم میں فوجی گروہ نے اپنی قدرت و طاقت کو عملاً ثابت کر دیا تو آخر اس تخیل پرست گروہ کو تلخ حقائق کے آگے سپر ڈال دینی پڑی اور اس نے بھی جنگ کے اسی نظریے کو قبول کر لیا جسے عملی طاقت کے ساتھ فوجی گروہ نے پیش کیا تھا پروفیسر نپولڈ اور میکس ہوبر وغیرہ علماء قانون کی زبان سے آپ اس اعتراف شکست کو سن چکے ہیں آگے چل کر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ان مادی حقائق کے زور سے دب کر جزیات قانون میں کس کس طرح ترمیمیں کی گئیں مغربی قوانین جنگ کی اصولی حیثیت جہاں تک اصول کا تعلق تھا ہم نے تہذیب مغربی کے بین الملی قانون اور اس کے شعبہ جنگ کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے یہ قانون کیا چیز ہے بحیثیت ایک قانون کے اس کی قدر و قیمت کیا ہے مانوی حیثیت سے وہ کیا وزن رکھتا ہے پھر خود اس کی اپنی نظر میں اس کے شعبہ جنگ کا کیا مرتبہ ہے اس میں جنگ کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے کی قوت کہاں تک موجود ہے عملی اور نظریاتی حیثیت سے جنگ کو ضبط و نظام کے تحت لانے میں وہ کس حد تک کارگر ہو سکتا ہے ان سوالات کو اوپر کی مختصر بحث نے ایک حد تک صاف کر دیا ہے اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جس چیز کو مغرب کا قانون جنگ کہا جاتا ہے وہ دراصل کوئی قانون ہی نہیں ہے اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نام نہاد قانون جیسا کچھ بھی ہے جنگ کی تحدید اور تنظیم میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے اس نے جو حدود و ضوابط مقرر کیے ہیں وہ اسلامی قانون کے مقرر کردہ حدود کے مقابلے میں کیسے ہیں اس کے نمائشی اور اصلی قواعد میں کیا فرق ہے مسئلہ جنگ کے سلسلے میں انسانی افکار کی جو ترقی اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ اسلامی قانون کے ساتھ کیا نسبت رکھتی ہے اور اس نے فی الواقع واقع انسانیت کی کتنی خدمت انجام دی ہے قوانین جنگ کی تاریخ سترویں صدی کی ابتدا تک یورپ قوانین جنگ کے تصور تک سے خالی ذہن تھا اصولاً اور عملاً جنگ کو اخلاقی حدود اور قواعد و ضوابط کی پابندیوں سے مستثنا سمجھا جاتا تھا اور مہاربین کو ایک دوسرے کی ضرر رسانی کا مطلق اور غیر محدود حق حاصل تھا اس زمانے کی لڑائیوں کے جو حالات تاریخوں میں محفوظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تو قومیں آپس میں لڑتی تھیں تو اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بڑے سے بڑے ظلم اور ہولناک سے ہولناک جرم سے بھی دریغ نہ کرتی تھی صرف عملاً ہی نہیں بلکہ اعتقاداً بھی ان کے اندر اہل قتال اور غیر اہل قتال کے امتیاز کا کوئی احساس موجود نہ تھا گروویٹس جیسے اخلاق پرور مقنن کی بھی یہ رائے تھی کہ قانون میں ان تمام لوگوں کو قتل کر دینا جائز ہے جو دشمن کے حدود میں پائے جائیں اس میں عورتوں اور بچوں کو کوئی استثنا نہیں ہے اور وہ اجنبی باشندے بھی مستثنا نہیں ہیں جو ایک معقول مدت کے اندر دشمن کے علاقے کو نہ چھوڑ دیں یہ غیر محدود حق سولہ سو اٹھارہ عیسوی سے لے کر سولہ سو اڑتالیس کی جنگ سی سالہ میں اتنی آزادی کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا کہ تمام یورپ تھرا اٹھا اور اس کے دردناک وقائے نے یورپ کے ارباب فکر میں عام طور پر یہ خواہش پیدا کر دی کہ جنگ کے اعمال پر کسی قسم کے اخلاقی حدود ضرور قائم ہونے چاہیے اس خواہش نے سب سے پہلے ہالینڈ کے مقنن گروویٹس کے ذہن میں راستہ پیدا کیا اور اس سے قانون کی وہ مشہور تاریخی کتاب لکھوائی جو بین الملی قانون کی بنیاد سمجھی جاتی ہے یہ کتاب سولہ سو پچیس عیسوی میں شائع ہوئی اور اس کو ہائیڈل برگ یونیورسٹی کے نصاب میں داخل کیا گیا اس سے یورپ کے اہل علم میں ایک عام ذہنی حرکت پیدا ہو گئی اور مصنفین اور معلفین نے اس نئی راہ میں مغربی افکار کو ترقی دینی شروع کی روبٹس کے تقریباً نصف صدی بعد اس کے شاگرد پفے ڈروف نے اپنی کتاب شائع کی اور اس کے بعد کتابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس نے اٹھارویں صدی تک پہنچ کر بین الملی قانون کے ایک پورے نظام کی شکل اختیار کر لی سترہ سو اسی عیسوی میں انگلستان کے مشہور مقنن جرمی بینتھم نے اس فن کا نام بین الملی قانون رکھا جس سے آج وہ دنیا میں مشہور ہے عملی حیثیت سے یورپ کی جنگ پر ان ترقی یافتہ افکار کا پہلا اثر ویسٹ فالیا کی کانگریس میں رونما ہوا جبکہ یورپ کے مدبرین نے جنگ سی سالہ کے خاتمے پر سولہ سو اڑتالیس میں گروویٹس کی اس سفارش کو قبول کر لیا کہ جنگ میں بطور ایک شریفانہ رعایت کے نہ کہ بطور ایک قانون کے بچوں بوڑھوں عورتوں پادریوں کاشتکاروں تاجروں اور اسیران جنگ کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا چاہیے یہ روشنی کی پہلی کرن تھی جو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے سولہ سو اڑتالیس برس بعد یورپ کے تاریخ مطلع پر نمودار ہوئی اس کے بعد لڑائیوں میں وحشیانہ حرکات کے ارتکاب کا وہ زور نہیں رہا جو جنگ سی سالہ میں دیکھا گیا تھا لیکن جہاں تک فوجوں کے جنگی اخلاق کی عملی تحسین اور اعمال جنگ کی حقیقی اصلاح کا تعلق ہے دو سو برس تک یورپ نے اس میں کوئی ترقی نہیں کی حتیٰ کہ انیسویں صدی کے وسط میں ہندوستان کی جنگ آزادی اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے نام نہاد غدر کے موقع پر انگریزی فوجوں نے وہ ہولناک مظالم کیے جن کے تصور سے بھی انسانی ضمیر کانپ اٹھتا ہے جہاں تک ہمیں معلوم ہے انیسویں صدی کے وسط تک یورپ میں قوانین جنگ کا کوئی ایسا ضابطہ موجود نہ تھا جس کو سلطنتوں نے منظور کیا ہو یا جس کو یورپین فوجوں میں جنگی قانون کی حیثیت سے رائج کیا گیا ہو مغربی قوموں میں سب سے پہلے امریکہ نے اس راہ میں اقدام کیا اور اٹھارہ سو تریسٹھ عیسوی میں اپنی فوجوں کے لیے ایک ہدایت نامہ مینول آف انسٹرکشنز مرتب کیا جس کا مقصد جنگ کے زمانے میں فوجوں کے طریق عمل کو منضبط کرنا تھا اس کے بعد جرمنی فرانس روس اور انگلستان نے بھی اپنی فوجوں کو اسی قسم کی ہدایات دینے کا سلسلہ شروع کیا اور رفتہ رفتہ یورپ کی تمام قوموں نے وہی طریقہ اختیار کر لیا جو ان سے تقریباً بارہ سو برس پہلے عرب کے وحشی ملک میں ایک امی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امی خلفہ نے رائج کیا تھا اس کے ایک سال بعد اٹھارہ سو چونسٹھ میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے جینیوا کے مقام پر ایک بین الملی اجتماع منعقد کیا جس میں پہلی مرتبہ بیماروں زخمیوں اور معالجوں کے متعلق قوانین مرتب کیے گئے اور سولہ سو اڑسٹھ میں ایک دوسری کانفرنس نے ان کے اندر توضیحات و تشریحات کے ساتھ بہت کچھ اضافہ کیا لیکن قوانین نے جنگ کے اس شعبے میں یورپ اس وقت تک ایک مکمل ضابطۂ قانون کا محتاج رہا جب تک کہ انیس سو چھ عیسوی میں جنوا کی تیسری بین الملی کانفرنس نے اس ضرورت کو پورا نہ کیا تباہ کو نالات اور اسلحے کے استعمال کے بارے میں یورپ اٹھارہ سو اڑسٹھ تک تاریکی میں رہا اس سال پہلی مرتبہ سینٹ پیٹرز برگ میں ایک بین الملی فوجی کمیشن مقرر کیا گیا جس نے دوول مغرب سے سفارش کی کہ پھٹنے والے گولے ایکسپلوسو پروجیکٹائلز جن کا وزن چار سو گرام سے کم ہو اور پھٹنے والی گولیاں جو جسم میں پھیل جاتی ہیں اور زہریلی گیسیں جنگ میں استعمال نہ کی جائیں اس سفارش کے مطابق انتیس نومبر اٹھارہ سو اڑسٹھ کو دولے مغرب نے ایک اقرار نامے پر دستخط کر دیے اس کے بعد زار روس الیگزینڈر دوم کی تحریک پر اٹھارہ سو چوہتر عیسوی میں بروسلز کانفرنس ہوئی اور اس میں پہلی مرتبہ بری جنگ کے قوانین مرتب کیے گئے لیکن کسی سلطنت نے ان کی توثیق نہیں کی بلکہ جرمنی اور انگلستان نے تو ان کو ماننے سے صاف انکار کر دیا بروسلز کی تجاویز پچیس برس تک بیکار پڑی رہیں یہاں تک کہ اٹھارہ سو ننانوے میں زار نکولس ثانی کی تحریک پر پہلی مرتبہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی اس میں دنیا کی چھبیس سلطنتوں نے حصہ لیا اور جنگ کے مختلف شعبوں کے متعلق حسب ذیل سمجھوتے اور اقرار نامے مرتب کیے نمبر ون بین الملی نزاعات کے مسالمانہ تصفیہ کی تدبیر نمبر دو جنگ کے قوانین اور رسوم نمبر تین بحری جنگ میں بیماروں اور زخمیوں کے متعلق ان قوانین کی ترویج جو اٹھارہ سو چونسٹھ کے جنوا کنونشن میں منظور کیے گئے تھے نمبر چار پھٹنے والے گولوں کے متعلق سینٹ پیٹرز برگ کے اقرار نامے کی توثیق یہ صرف پانچ سال کے لیے تھی نمبر پانچ پھٹنے والی گولیوں کے متعلق سینٹ پیٹرز برگ کے اقرار نامے کی توثیق نمبر چھ زہریلی گیسوں کے متعلق سینٹ پیٹرز برگ کے اقرار نامے کی توثیق یہ کانفرنس اپنے کام کو مکمل نہ کر سکی اور آٹھ سال تک قوانین جنگ کی مزید تدوین کا سلسلہ رکا رہا انیس سو سات عیسوی میں امریکہ کے صدر مسٹر روز ویلٹ اور زار نکولس ثانی کی تحریک پر دوبارہ ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی کوشش سے یورپ کو پہلی مرتبہ ایک مکمل ضابطۂ قانون میسر آیا اس مرتبہ اٹھارہ سو ننانوے کے سمجھوتوں اور اقرار ناموں میں ترمیم اور اضافہ کرنے کے علاوہ حسب ذیل مزید سمجھوتے مرتب کیے گئے نمبر ون قرضوں کی وصولیابی میں قوت کے استعمال کی تحدید نمبر ٹو جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اعلان جنگ کا لزوم نمبر تھری بری جنگ میں غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض نمبر فور حالت جنگ میں دشمن کے تجارتی جہازوں کی حیثیت نمبر فائیو تجارتی جہازوں کو جنگی جہازوں میں تبدیل کرنے کے متعلق قوانین نمبر سکس ٹھیس لگنے سے خود بخود پھٹنے والی بحری سرنگوں کے استعمال کے متعلق قوانین نمبر سیون حالت جنگ میں جہازوں کی گولہ باری کے متعلق قوانین نمبر ایٹ بحری جنگ میں جہازوں کی گرفتاری کے متعلق قوانین نمبر نائن بین الملی محکمہ غنائم میں بحریہ کی تشکیل نمبر ٹین بحری جنگ میں غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض یہ کانفرنس اگرچہ ایک نہایت وسیع ضابطۂ قانون وضع کرنے میں کامیاب ہو گئی مگر اس کا ضابطہ پھر بھی اس قابل نہ ہوا تھا کہ اس کو مکمل کہا جا سکتا کیونکہ اس کے بعد تحت البہر کشتیوں ہوائی جہازوں اور زہریلی گیسوں کے استعمال کے متعلق مزید قوانین کی ضرورت پیش آئی جسے انیس سو بائیس میں واشنگٹن کانفرنس نے پورا کیا ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ پیش آنے والے مسائل کے متعلق اور کتنی کانفرنسوں کی ضرورت ہوگی اس مختصر تاریخ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مغربی دنیا کو ابھی مہذب قوانین جنگ سے آشنا ہوئے ساٹھ برس سے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے اور اگر ہم ابتدائی زمانے تکوین کو چھوڑ کر صرف اس عہد کو لیں جب کہ اس کے قوانین جنگ پایا تکمیل کو پہنچے تو یوں کہنا چاہیے کہ جنگ کی تہذیب سے وہ آج سے بیس سال پہلے تک نہ آشنا تھی اس کے مقابلے میں اسلام کو دیکھو کہ وہ ساڑھے تیرہ سو برس سے اپنا ایک مکمل ضابطۂ قانون رکھتا ہے اور جہاں تک اصول کا تعلق ہے اس میں حذف اور ترمیم یا اضافہ کرنے کے لیے آج تک کسی کانفرنس یا سمجھوتے یا اقرار نامے کی ضرورت پیش نہیں آئی مگر اس کے باوجود اس کے اصول بڑی حد تک وہی ہیں جن کو آج کی مغربی دنیا نے بعد از خرابی بسیار اختیار کیا ہے اور بعض اصول ایسے بھی ہیں جن تک مغربی دنیا کی اب بھی رسائی نہیں ہوئی ہے ہیک کے سمجھوتوں کی قانونی حیثیت اوپر کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انیس سو سات کی ہیک کانفرنس کی کارروائی ان تمام سمجھوتوں اور اقرار ناموں پر حاوی تھی جو اس سے قبل سلطنتوں کے درمیان ہوئے تھے اس لیے جب مغرب کے قوانین جنگ پر تبصرہ کرنا ہو تو صرف دوسری ہیک کانفرنس کے وضع اور توثیق کیے ہوئے معاہدات پر ہی تبصرہ کرنا کافی ہے لیکن اس تبصرے کو شروع کرنے سے قبل یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس کانفرنس کی آئینی حیثیت کیا تھی اور اس کے سمجھوتے اور اقرار نام میں بحیثیت ایک قانون کے کیا وقت رکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں خود ہیک کے سمجھوتوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کی اسی تشریح پر اعتماد کرنا چاہیے جو مغرب کے ماہرین قانون نے کی ہے ان سمجھوتوں کی قانونی حیثیت متعین کرنے کے لیے پہلا عمر تنقیح طلب یہ ہے کہ حکومتیں کس حد تک ان کی پابندی کی ذمہ دار ہیں اس کے متعلق خود سمجھوتوں میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ حکومتیں حرف بحرف ان کی پابندی کرنے پر مجبور نہیں ہیں بلکہ صرف اس عمر کا ذمہ لیتی ہیں کہ اپنے قوانین جنگ میں ان کو ملحوظ رکھیں گی چنانچہ چوتھے ہیگ کنونشن کے متعلق بقوانین و رسوم میں جنگ کی دفعہ اول کے الفاظ یہ ہیں عہد کرنے والی طاقتیں اپنی مسلح بری فوجوں کے لیے ایسی ہدایات جاری کریں گی جو ان ضوابط سے مطابقت رکھتی ہوں گی جو بری جنگ کے قوانین اور رسوم کے متعلق اس سمجھوتے کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ان قوانین کی حدود عمل کیا ہیں اس کا جواب ایک کے سمجھوتوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ تمام سمجھوتے اور اقرار نامے صرف انہی لڑائیوں میں نافذ ہوں گے جن کے دونوں فریق ان سمجھوتوں اور اقرار ناموں کے معاہدہ کرنے والوں میں سے ہوں اگر کوئی ایک فریق غیر متعاقد ہو یا کسی متعاقد فریق کے ساتھ کوئی غیر متعاقد بھی شریک جنگ ہو گیا ہو تو ان سمجھوتوں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اسی چوتھی ہیگ کنونشن کی دفعہ دوم کے الفاظ یہ ہیں یہ قوانین صرف ان لڑائیوں میں قابل عمل ہوں گے جن کے فریقین اس سمجھوتے کے متعاقدین میں سے ہوں اگر کوئی ایک فریق متعاقدین میں سے نہ ہو تو ان کا نفاذ نہ ہوگا اسی قسم کی ایک دفعہ ہر سمجھوتے کے آخر میں رکھی گئی ہے جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ تمام مہذب قوانین بطور ایک اخلاقی فرض کے اختیار نہیں کیے گئے ہیں بلکہ محض چند سلطنتوں کے باہمی من سمجھوتے ہیں جن کی بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس شرط پر شرافت اور انسانیت کا سلوک کرنے کا وعدہ کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ قوانین اپنے اندر پابند کرنے والی قوت کس حد تک رکھتے ہیں اس کے متعلق ہیک کے سمجھوتے تصریح کرتے ہیں کہ کوئی سلطنت ان کی ہمیشہ پابندی کرتے رہنے پر مجبور نہیں ہے بلکہ ہر وقت ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتی ہے چنانچہ ہر سمجھوتے کے آخر میں ہمیں اس مضمون کی ایک دفعہ ملتی ہے کہ متعاقدین میں سے اگر کوئی سلطنت اس سمجھوتے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہے تو وہ نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کو اس کی اطلاع دے کر ایسا کر سکتی ہے نیدرلینڈ گورنمنٹ کا فرض ہوگا کہ کسی سلطنت کی جانب سے اس قسم کی اطلاع ملتے ہی تمام متعاقدین کو اس کی اطلاع دے دے یہ اظہار برات اس سلطنت کے حق میں اس وقت سے قابل نفاذ ہوگا جبکہ نیدر لینڈ گورنمنٹ کو اطلاع پہنچنے پر ایک سال گزر چکا ہو ان دفعات کا مفہوم بالکل واضح ہے لیکن مزید توضیح کے لیے ہم مسٹر جیمز براؤن اسکاٹ کی وہ تصریحات یہاں نقل کرتے ہیں جو انہوں نے مجموعہ مفاہمات ہیگ کے مقدمے میں کی ہیں مسٹر اسکاٹ کارنیجی کے مشہور وقف بین الملی صلحہ شعبہ قانون بین الملل کے ڈائریکٹر ہیں اور امریکہ میں اس قانون کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں ہیک کانفرنس کو اکثر انسان کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے مگر یہ کہنا غلط اور گمراہ کن ہے وہ اصطلاحی معنی میں پارلیمنٹ نہیں ہے اور اس کے اعمال صرف ان سلطنتوں پر اثر کرتے ہیں جن کی نمائندگی اس میں ہوئی ہے اس وضع کی ایک جماعت جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے محض ایک کانفرنس ہے وہ کوئی مجلس تشریعی نہیں ہے اس کے سمجھوتے محض سفارشات ہیں جو کانفرنس میں حصہ لینے والی حکومتوں سے کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے قوانین کے مطابق ان کو اختیار کر لیں ہیگ میں کسی اقرار نامے پر کسی سلطنت کے نمائندے کا دستخط کر دینا اس سلطنت کے لیے کوئی قانونی ذمہ داری پیدا نہیں کرتا البتہ چونکہ نمائندے اپنی سلطنتوں کی طرف سے سرکاری طور پر منتخب کیے گئے ہیں اس لیے ان کا دستخط کرنا اس عمر کی ایک اخلاقی ذمہ داری ان پر عائد کرتا ہے کہ ان اقرار ناموں اور اعلانوں کو اپنی حکومت کے متعلقہ شعبوں کے پاس بھیجیں اور ان کو باقاعدہ منظور کرا کے اپنے ملک میں قانونی قوت عطا کرے یہ اقرار نامے صرف اسی وقت واجب العمل ہو سکتے ہیں جب ان کی باضابطہ توثیق ہیگ میں داخل کر دی جائے پروفیسر مورگن اپنی کتاب جنگ اس کا چلن اور قانونی نتائج وار its conduct and legal results میں لکھتا ہے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہیگ کی مفاہمتوں کا دائرہ اثر اور ان کی تشریعی طاقت ایک حد تک مشکوک اور غیر معین ہے تاہم جن مفاہمتوں کو تمام متعاقد سلطنتوں نے منظور کر لیا ہو انہیں ہم تقریباً ایک عمومی ضابطۂ قانون سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مطابق متعاقد سلطنتوں کے جنگی اعمال کو مہذب قومیں جانچ سکتی ہیں ان تصریحات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک کے وضع کردہ قوانین جنگ اپنی قانونی نوعیت کے اعتبار سے کسی طرح بھی اسلام کے قوانین جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسلام کے قوانین تمام مسلمانوں کے لیے کلیتاً واجب العمل بنائے گئے ہیں کسی مسلمان کو مسلمان رہتے ہوئے ان کی بندش سے نکلنے کا حق نہیں دیا گیا یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک شخص اسلام ہی کو چھوڑ دے اور اس طرح اسلام کے قانون جنگ کی پابندی سے بھی سبک دوش ہو جائے مگر یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان رہتے ہوئے اسلام کے ان قوانین کی کم از کم اعتقادی اطاعت سے نکل جائے یا ان کو اپنے اوپر حجت نہ مانے یا ان قوانین کو اپنے حسب منشا بدل کر یا منسوخ کر کے کچھ دوسرے قوانین وضع کر لے اور وہ نئے قوانین اسلام کے قوانین قرار دیے جائیں اہل مغرب کے قوانین کی طرح اسلام کے قوانین مسلمانوں کے وضع کردہ نہیں ہیں بلکہ ایک بالا تر قوت نے ان کو وضع کیا ہے اور انہیں مسلمانوں کے سامنے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں اب مسلمانوں کے لیے اس میں صرف دو راہیں ہیں اگر وہ مسلمان رہنا چاہیں اور اس بالا تر قوت کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوں تو ان قوانین کو بھی تسلیم کریں اور اگر ان کو تسلیم نہ کرنا چاہیں تو ناگزیر ہے کہ وہ اس بالا تر قوت کو بھی تسلیم نہ کریں اور اسلام کے دائرے سے نکل جائیں اس کے سوا کوئی تیسری راہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بخلاف اس کے مغربی قوانین جنگ کے واضح خود اہل مغرب ہیں اس لیے ان کو حق ہے کہ جب تک چاہیں اپنے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں اور جب چاہیں ان کو منسوخ کر کے دوسرے قوانین وضع کر لیں اصول قانون کے لحاظ سے جب کبھی وہ ایسا کریں گے پہلا قانون بحیثیت ایک قانون کے منسوخ ہو جائے گا اور دوسرا قانون اس کی جگہ لے لے گا لیکن اگر مسلمان قومیں اسلام سے بغاوت کر کے دس ہزار قوانین بھی وضع کر لیں تو ان میں سے کوئی بھی اسلام کا قانون نہ بن سکے گا بلکہ اسلام کا قانون وہی رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کر دیا ہے ایک دوسری حیثیت سے بھی اسلام کے قوانین جنگ مغربی قوانین پر اصولی فوقیت رکھتے ہیں مغربی قوانین دراصل قوانین نہیں معاہدے ہیں جن کی پابندی اس شرط پر کی جائے گی کہ دوسرے معاہدین بھی ان کی پابندی کرے بخلاف اس کے اسلامی قانون معاہدہ نہیں بلکہ فی الحقیقت قانون ہے اس میں اس قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ ان احکام پر صرف اسی حالت میں عمل کیا جائے گا جبکہ دوسرا فریق بھی ان کی پابندی کرے جس زمانے میں یہ قوانین وضع کیے گئے تھے اس وقت تو غیر مسلم سلطنتوں سے اس قسم کا کوئی سمجھوتا ممکن ہی نہ تھا بلکہ اس کے برعکس صورتحال یہ تھی کہ غیر مسلم محاربین ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں وحشیانہ طریقے سے جنگ کرتے تھے اور ان حرکات پر اس بات نے ان کو اور بھی زیادہ جری کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا مذہب ان کو جواب میں ویسے ہی وحشیانہ افعال کرنے سے روکتا تھا پس ان تمام حیثیات سے اسلام کا قانون مغرب کے قانون پر بمراتب فوقیت رکھتا ہے اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا